خاندان کے لیے کچھ مٹھی بھر مچھلیاں لے کر ایک دن جب وہ اپنی مچھلیوں کے جال بچھا رہا تھا اس نے ایک طرف دیکھا جہاں اس نے ایک بڑے سے پتے پر ایک بچی کو بہتے ہوئے دیکھا خدا یہ بچی یہاں کیا کر رہی ہے اس دریا میں اس طرح بہتے ہوئے بہتر ہوگا میں اسے باہر نکالوں ورنہ یہ ڈوب جائے گی مچھیرے نے سنبھال کر اس بچی کو اٹھایا اور اپنی بیوی کے پاس گھر لے گیا عزیزا یہ بچی پانی میں ایک پتے پر بہ رہی تھی مجھے اسے بچانا پڑا اور گھر لے آنا پڑا ہمارے پاس پہلے سے ہی ایک بیٹی ہے اب ہم اس کی پرورش کیسے کر سکیں گے اس چھوٹی بچی کا نام فیونا رکھا گیا مچھیرا اس سے اپنی بیٹی کی طرح محبت کرتا تھا کچھ سالوں کے بعد لینا اور فیونا فیونا خوبصورت لڑکیاں بن کر بڑی ہو گئی جبکہ لینا اپنی امی کی طرح دکھتی تھی اپنے ابا کی طرح ہی رحم دل اور خیال رکھنے والی تھی مچھیرا بہت بیمار تھا اور جلدی ہی مر گیا فیونا کا دل ٹوٹ گیا تم ہمارے لیے بدقسمتی لائی ہو تم بدقسمت ہو جلدی ہی فیونا کے جانب ماں کی نفرت زیادہ اور زیادہ بڑھنے لگی اس نے فیونا سے ایک نوکر کی طرح سلوک کرنا شروع کر دیا اور اسے خاندان سے جدا کر دیا وہ اسے اکیلے باورچی خانے میں کھانا کھانے پر مجبور کرتی اور لگاتار کام کرواتی فیونا کو دن میں دو مرتبہ پانی بھرنے کے لیے جانا پڑتا گھر سے ڈیڑھ میل سے زیادہ کا فاصلہ طے کر کے اور گھڑا بھر کر واپس لانا پڑتا ایک دن وہ ایک آب پر گئی اور وہاں روتے ہوئے بیٹھی رہی تبھی ایک غریب خاتون اس کے پاس آئی اور کہا او خوبصورت لڑکی کیا اپنے گھڑے سے مجھے تھوڑا پانی پلا سکتی ہو کیونکہ مجھے پیاس لگی ہے کیوں نہیں بے شک تم پی سکتی ہو فیونا نے اپنے آنسو پوچھے اور غریب خاتون کے لیے پانی اڈیلا اس بیچ سارا وقت کھڑا پکڑے رہی تاکہ وہ آسانی سے پانی پی سکے خاتون نے پانی پی لینے کے بعد کہا تم اتنی رحم دل اور با ادب ہو کہ میں تمہیں تحفہ دیے بنا نہیں رہ سکتی ہر مرتبہ جب کچھ تمہارے دل کو چھو جائے اور وہ وہ آنسو بن کر باہر آئے تو ہیرے اور موتی بن جائیں گے وہ غریب خاتون دراصل ایک پری تھی اور جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ جوڑے وہ ایک پری بن گئی پیونا کے پاس کوئی الفاظ نہیں رہے جب اس یقین کے ساتھ فیونا اس کے پاؤں پر گری پری مسکرائی اور غائب ہو گئی فیونا گھر پہنچی اور اس نے اپنی امی کو غصے میں تم تمایا ہوا پایا اب سار سے واپس آنے میں تم نے اتنی دیر کیسے لگائی کیا تمہیں علم نہیں کہ میں اور تمہاری بہن پیاسے ہیں فوراً تم باورچی خانے میں جاؤ معاف کرنا امی جیسے ہی فیونا باورچی خانے میں داخل ہوئی اس نے گھڑا نیچے رکھا اور وہ جار جار رونے لگی اور بالکل ویسے ہی جیسے پری نے وعدہ کیا تھا اس کے آنسو دمکتے ہوئے ہیرے اور چمکتے موتی بن گئے جیسے ہی وہ اس کے گالوں سے نیچے گرے ماں باورچی خانے میں آئی اور اس نے دیکھا کہ فیونا رو رو کر ہیرے اور موتی برسا رہی ہے یہ کیا ہے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے ہیرے اور موتی تمہارے گالوں سے جھڑتے ہوئے یہ کیسے ہو رہا ہے فیونا نے سمجھایا کی کیا ہوا تھا جب وہ آبسار پر گئی تھی اور اس کی امی کافی حیرت میں پڑ گئی لینا

لینا آبسار پر گئی اور اپنے ساتھ گھر کی سب سے خوبصورت چاندی کی سوراہی لے گئی جب اس نے آبسار سے پانی نکالا اس نے ایک بہت ہی سندر لباس میں ایک خاتون کو جنگل سے آتے دیکھا جو اس کے پاس آئی اور اس سے پینے کے لیے پانی مانگا اوہ خوبصورت لڑکی کیا میں تمہاری سوراہی سے پانی پی سکتی ہوں کیا میں یہاں تمہیں پانی پلانے آئی ہوں تمہیں تو لگتا ہوگا نا کہ یہ چاندی کی سوراہی بس تم جیسی ملکہ کے لیے لائی گئی ہے تمہیں ذرا بھی ادب نہیں ہے ٹھیک ہے پھر کیونکہ تم اتنی روکھی اور بدتمیز ہو میں تمہیں بدعا دیتی ہوں کہ ہر دفعہ جب تم بولنا چاہو گی تو تم بس مینڈک کی طرح ٹرٹر آؤ گی لینا جب اسے روکنے لگی تب وہ اچانک ٹرٹر آئی یہ جان کر کہ اب بہت دیر ہو چکی تھی لینا رونے لگی پر جب وہ رو رہی تھی تو اس کے اندر سے صرف ٹرٹرانے کی آواز نکل رہی تھی میری بیٹی یہ کیسی آواز تم نکال رہی ہو لینا نے بولنے کی کوشش کی پر وہ ٹرٹر آئی اسے بد دعا ملی ہے میری بیٹی پر لانت پڑی ہے اور رحم کرو تم ہی ہو جو ان سب کی وجہ ہو اور جب وقت آئے گا تو تم اس کی قیمت چکاؤ گی جاؤ اور باہر سے لکڑی لے کر آؤ میری لینا بھوک سے تڑپ رہی ہے پیونا کو بہت ٹھیس لگی تھی اور وہ گھر سے باہر اور راستے میں جاتے جاتے اور موتی گرانے صبح جب فیونا واپس خلیحان میں پوری کرو تبھی ایک شہزادہ وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے اسے دور سے دیکھا اور وہ اسے صاف صاف دیکھ بھی نہیں پایا شہزادہ مسکرایا وہ اس کی پرکشش آواز سے متاثر ہو گیا تھا پیونا گھر کے اندر واپس گئی اسے اس کا علم نہیں تھا کہ شہزادے نے اسے دیکھ لیا ہے شہزادہ اس کے چہرے کو دیکھے بنا رہ نہ سکا اس نے اپنے پہرے داروں کو رکنے کا حکم دیا اور اس لڑکی کے گھر گیا اسے دیکھنے سلام شہزادے آپ کے آنے کی وجوہات کیا ہے میں نے باہر کھلیان میں ایک سندر لڑکی کو دیکھا تھا اس کی آواز اتنی خوبصورت اور دلکش تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے وہ کون ہے خیر وہ میری بیٹی ہے میں جا کر فوراً جلدی ہی اپنی بہن کے کپڑے پہن لو اور باہر جاؤ کیونکہ ایک شہزادہ تم سے ملنے آیا ہے تمہاری آواز اتنی میٹھی اور اتنی دلکش ہے کس نے میرے دل کو مشرت سے بھر دیا ہے مجھے تمہیں اپنی دلہن بنانے میں بہت خوشی ہوگی مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم میرے لیے ایک بار گا سکو تو تاکہ میں تمہاری میٹھی آواز کو قید کر سکوں اس سیپ میں تاکہ میری امی سن سکیں اور اس نکاح کے لیے اپنی رضامندی دے سکیں لینا نے اپنی بوکھلاہٹ میں گانے کی کوشش کی اور وہ ٹرٹرانے لگی آخر یہ کیسا مزاق ہے کیا تم میری بےزتی کر رہی ہو پہرے داروں پکڑو اس خاتون کو اور لے جاؤ اسے فوراً یہاں سے شہزادے مہربانی کر کے میری بہن کو معاف کر دو کیونکہ اس سے بددعا ملی ہے کہ جب وہ بولنا چاہتی ہے تو وہ ایک مینڈک کی طرح ٹر آتی ہے میں ہی باہر کھلیان میں گا رہی تھی شہزادہ فیونا کو دیکھ کر حیران ہو گیا پر وہ اس بات کا یقین کر لینا چاہتا تھا کہ اسے بے وقوف تو نہیں بنایا جا رہا کیا تم میرے لیے گاؤ گی ایک بار او شہزادے میری بہن کو معاف کرو کیونکہ اس پر لانت ہے یہ میں تھی جو گانا گا رہی تھی وہ پہلے سے ہی بہت غم زدہ ہے اسے اور بدتر مت میں گزارش کرتی ہوں شہزادہ اس کی آواز سے بہت متاثر ہوا تمہاری آواز اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی کی تم ہو اور یہ دکھاتی ہے کہ تمہارا دل بھی بہت ہی خوبصورت ہوگا مجھے تمہیں اپنی شہزادی بنانے میں بہت خوشی ہوگی معاف کرنا شہزادے مجھے نامنظور کرنا ہوگا کیونکہ یہ میری بہن کا خواب ہے کہ وہ ایک شہزادے سے شادی کرے کیا میں ایک جھوٹی مینڈکی سے نکاح نہیں کر سکتا فیونا گھٹنے ٹیک کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی او تلسمی پری مہربانی کر کے میری مدد کے لیے آؤ اور میری برکت میری بہن کو دو میں اس کی بدو اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہوں تاکہ وہ اپنا خواب پورا کر سکے اور ایک شہزادے سے نکاح کر سکے اپنی بہن کو اپنے لیے دعا کرتے دیکھ کر لینا دوڑ گئی اپنی بہن کو گلے لگانے کے لیے اور وہ رونے لگی تبھی اس کے سامنے پری نمایاں ہوئی میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نے اپنا سبق سیکھ لیا میں تمہاری بدعا واپس لیتی ہوں اور اب جب تم بولنا چاہو گی تو تمہارے اندر سے بہت خوبصورت آواز نکلے گی پری نے اپنی تلسم میں چھڑی گھمائی اور لینا تلسم میں گھر گئی بالکل اپنی بہن کی طرح بہت بہت شکریہ میں اس تحفے کے لیے بہت احسان مند ہوں پری مسکرائی اس نے اپنی تلسمی چھڑی گھمائی اور غائب ہو گئی مجھے تم سے نکاح کر کے بہت اچھا لگے گا فیونا کیونکہ مجھے تمہارے رحم اور معاف کرنے والے دل سے محبت ہو گئی ہے اور جہاں تک تمہاری بہن کا سوال ہے میرا چھوٹا بھائی بھی اس سے نکاح کرنے میں خوشی محسوس کرے گا اور وہ اسے بہت خوش رکھے گا شہزادی کی پیشکش سن کر فیونا بہت خوش ہوئی اور انہوں نے فوراً نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ایک شاندار نکاح کا انتظام ہوا اور دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی پوری سلطنت کے لوگوں کو نیوتا دیا گیا حالانکہ ان کی ماں کو نیوتا نہیں ملا ایک سال گزر چکا تھا اور سلطنت نے خوشیاں منائی ایک بہت ہی سندر چھوٹی چھوٹی شہزادی شہزادی کی پیدائش پر پیونا نے کو اپنی باہوں میں اٹھایا جب چھوٹی شہزادی پہلی مرتبہ روئی ایک چھوٹا سا آنسو اس کے گالوں سے گرا اور ایک چمکتے ہیرے میں تبدیل ہو گیا ایک مرتبہ پھر رحم فتح یاب ہوا